یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اس لیے اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے